واذا تتلى عليهم اياتنا بينات قالوا ما هذا الا رجل يريد ان يصدكم عما كان يعبد اباؤكم وقالوا ما هذا الا افك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم ان هذا الا سحر مبين وما اتيناهم من كتب يدرسونها وما وما أرسلنا إليهم قبلك من من نذير وكذب الذين قبلهم بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير اور جب ان کے سامنے ہماری صاف صاف آیات پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ شخص تو تمہیں تمہارے باپ داداؤں کے معبود سے روک دینا چاہتا ہے اس کے سوا کوئی بات نہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو تراشا ہوا بہتان ہے حق ان کے پاس آ چکا لیکن پھر بھی کافر یہی کہتے رہے کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے ان مکے والے مشرکوں کو نہ تو ہم نے کتابیں دے رکھی ہیں جنہیں یہ پڑھتے ہوں نہ ان کے پاس آپ سے پہلے اے نبی کوئی آگاہ کرنے والا آیا ہے ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی ہماری باتوں کو جھوٹا جانا تھا انہیں ہم نے جو رکھا تھا یہ مشرقی مکہ تو اس کے دسویں حصے کو بھی نہیں پہنچے انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا پھر اے نبی دیکھیے کہ میرے عذابوں کی کیا کیفیت ہوئی سامعین آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے قرآن کتاب حق ہے کافروں کی وہ شرارت بیان ہو رہی ہے جس کے باعث وہ ربانی عذابوں کے مستحق ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام تازہ بتازہ اللہ کے افضل رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنے ہیں قبول کرنا ماننا اس کے مطابق عمل کرنا تو ایک طرف اور کہتے ہیں کہ دیکھو یہ شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں تمہارے پرانے اور سچے دین سے روک رہا ہے اور اپنے باطل خیالات کی طرف تمہیں بلا رہا ہے یہ قرآن تو اس کا خود تراشیدہ اور گھڑا ہے آپ ہی گھڑ لیتا ہے اور یہ تو جادو ہے اور اس کا جادو ہونا کچھ ڈھکا چھپا نہیں بالکل ظاہر ہے پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ان عرب کے مشرقین کی طرف نہ تو اس سے پہلے کوئی کتاب بھیجی گئی ہے نہ آپ سے پہلے اے نبی ان میں کوئی رسول آیا ہے اس لیے انہیں مدتوں سے تمنا تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ کا رسول ہم میں آتا اگر کتاب اللہ ہم میں اترتی تو ہم سب سے زیادہ متی اور پابند ہو جاتے لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دیرینہ آرزو پوری کی تو لگے جھٹلانے اور انکار کرنے اسے اگلی امتوں کے نتیجے ان کے سامنے ہیں وہ قوت و طاقت مال و متا اسباب دنیاوی ان سے بہت زیادہ رکھتے تھے یہ تو ابھی ان کے دسویں حصے کو بھی نہیں پہنچے لیکن میرے عذابوں کے اترنے کے بعد نہ مال کام آئے نہ اولادیں اور نہ کنبے قبیلے کام آئے نہ قوت و طاقت نے کوئی فائدہ دیا برباد کر دیے گئے جیسے اللہ نے سورہ احقاف کی آیت نمبر چھبیس میں فرمایا وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا مَكَّنَّاكُمْ یعنی ہم نے انہیں قوت و طاقت دے رکھی تھی آنکھیں اور کان بھی رکھتے تھے دل بھی تھے لیکن میری آیتوں کے انکار پر جو عذاب آئے اس وقت کسی چیز نے کچھ فائدہ نہ دیا اور جس کے ساتھ مذاق اڑاتے تھے اس نے انہیں گھیر لیا کیا یہ لوگ زمین پر چل پھر کر اپنے سے اگلے لوگوں کا انجام دیکھتے نہیں جو ان سے تعداد میں زیادہ طاقت میں بڑے ہوئے تھے مطلب یہ ہے کہ رسولوں کے جھٹلانے کے باعث پیس دیے گئے جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیے گئے تم دیکھ لو غور کر لو کہ میں نے کس طرح اپنے رسولوں کی نصرت کی اور کس طرح جھٹلانے والوں پر اپنا عذاب اتارا